by the day. مصطفى خصوصا على أفزلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من امباد فاض بللہ مشتا نجین بسلا گیر یا اوی نو کو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بار درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم آج کے اجلاس کے صدر باوقار مدیر جامعہ حسینیہ راندیر حضرت مولانا محمود شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علاقہ بھروج کے موقر ادارے دار العلوم محمود نگر کنتھاریا کے اساتذہ عظام اور علماء دیگر حضرات علماء بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پس پردہ سن رہی خواتین اسلام یہ جلسوں کا منعقد کرنا کیا مقصد رکھتا ہے اپنے پیچھے فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اتنا بڑا خرچ ہوتا ہے اس میں اس کی تیاری میں بھی وقت گزرتا ہے اور بڑی محنتیں اس کے پیچھے کرنی پڑتی ہیں تب جا کر یہ سجا سجایا ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے اس کے پیچھے کن کن لوگوں کی مسائی ہیں کن کن لوگوں کی محنتیں ہیں اور کس کی محنتیں کس طرح سے باراور ہو رہی ہیں اور رنگ لا رہی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے اس بات کو تھوڑا سنجیدگی سے سمجھنے کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھیے کہ مدرسہ کہتے کس کو ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مدرسہ در حقیقت نام ہے کلیکٹو ایفرٹ کا کچھ لوگوں کی اجتماعی کوششیں محنتیں مشورے جانی مالی قربانیاں اس کا نام مدرسہ ہے جیسے کوئی مکان ہم بناتے ہیں تو مکان میں ہم کو کھڑکیاں نظر آتی ہیں شاندار دیواریں نظر آتی ہیں اندر کمرے نظر آتے ہیں لیکن یہ اسٹرکچر جو کھڑا ہے یہ اس کے اندر کی طاقت کی وجہ سے کھڑا ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں لوہا بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے فاؤنڈیشن کے اوپر یہ بلڈنگ پوری جو ہے کھڑی ہے یہ بات الگ ہے کہ فاؤنڈیشن نظر نہیں آتے دعوت کے کام میں ایک بزرگ تھے قاضی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں اور کام کرنے والوں کو گمنامی کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان کا کام اصل ہے دن کو خاموشی سے کام کرنا ہے رات کو مسلح پر اللہ سے مانگنا اور رونا ہے یہ علماء جو ہیں ان کی مثال تو بلڈنگوں کی طرح ہے اور تمہاری اور میری کام کرنے کی مثال بلڈنگ کی نیو میں جو روڑے ڈالے گئے ہیں وہ ہے روڑے نظر آتے نہیں لیکن کام ان کا بہت بڑا ہے کہ بلڈنگ کو جو اسٹرانگنیس ملتا ہے جو اسٹرینتھ ملتی ہے جو طاقت ملتی ہے وہ انہی روڑوں سے ملتی ہے لیکن روڑوں نے اتنا مٹایا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی روڑوں کی تعلیم نہیں کرتا اور پتا بھی نہیں چلتا حالانکہ کام ان کا ہے اس طرح یہ مدرسے میں بھی کتنے لوگوں کی کلیکٹو ایفرٹ ہوتی ہے تو یہ مدرسہ جو ہے وجود میں آتا ہے کسی بھی فرد کی خدمت کو معمولی نہیں کہہ سکتے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا آپ کو ایک آدمی سائیکل خرید کے لائے گا اب سائیکل میں اسٹرنگ بھی ہوتا ہے بریک بھی ہوتا ہے پیڈل بھی ہوتے ہیں اس کے ٹائر اور ویل بھی ہوتے ہیں پھر وہ ٹائروں میں ہوا بھرنے کے لیے ٹیوب ہوتی ہے ٹیوب کے ساتھ وائل ٹیوب ہوتی ہے یہ وائل ٹیوب کے راستے سے ہوا جو ہے وہ ٹیوب کے اندر جاتی ہے سائیکل کی قیمت پانچ ہزار روپیہ ہے وائل ٹیوب کی قیمت صرف چار آنے کوئی اگر یوں کہے کہ یہ پانچ ہزار کی اتنی قیمتی سائیکل میں یہ چار آنے کی ٹیوب کیوں ڈالیے اس کو نکال کے پھینک دو سائیکل چلے گی نہیں ٹیوب نظر نہیں آتی لیکن اس کا کام ہے یہ سائیکل کے چلنے میں اس کا کردار ہے اس کو نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ویلیو کیا ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کیا ہے اس طرح مدرسہ کلیکٹو ایفرٹ اور محنت کا نام ہے طوفان کے علاوہ شور کے علاوہ کیا کریں گے یہ بچوں کو آپ اس لیے لائے ہیں کہ یہ علم حاصل کریں اور یہ تعلیم حاصل کریں اس بنا پر آپ نے جو ہے یہ بچوں کو جمع فرمایا ہے جیسے مولانا نے فرما گیارہ سو طالب علم بچے اور بچیاں دین کی ابتدائی اور ضروری تعلیم حاصل کر رہے ہیں گیارہ سو بچے آپ جمع کر دیں استاد کوئی نہ ہو اسے مدرسہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ان طلبا کے ساتھ ضرورت ہے اساتذہ کی اب وہ ان کی تربیت کریں گے جس علم کی انہیں ضرورت ہے وہ علم ان کو سکھلائیں گے ان کو پڑھائیں گے لیکن اساتذہ کی بھی ضرورتیں جب اپنا وہ تمام تر ٹائم دے رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں اور میں تو کہا کرتا ہوں خالی پانچ بچے آپ لے کر دو گھنٹے بیٹھو اور وہ بچوں کو بٹھاؤ تو ٹینشن جسے مولانا فرما رہے تھے وہ سمجھ میں آئے گا کہ ٹینشن ہوتا کیسے ہے پریشر بھی ہو جائے گا ٹینشن بھی ہو جائے گا ڈپریشن بھی ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپریشن بھی ہو جائے یہ خالی پانچ بچوں کو کنٹرول کرنے کا اور استاد ڈھائی گھنٹے تک جو ہے تیس چالیس بچوں کو صرف کنٹرول نہیں کرتا ان کو ادب زندگی بھی سکھاتا ہے وہ کیا ادب زندگی سکھاتا ہے وہ کیا تعلیم دیتا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ جلسے میں کھڑے کیے نمونے کہ یہ تعلیم ہم دے رہے ہیں یہ جو اتنا بڑا منڈوا اور اتنی بڑی محنت اس کے خلاصے میں نمونے پیش کیے آپ کے سامنے کہ آپ لوگ یہ رو روزانہ شور برداشت کر رہے تھے یہ بچوں کا آنا جانا دیکھ رہے تھے بھئی ہم لوگ تو اپنی دنیا میں مصروف ہیں ہمیں تو معلوم نہیں آپ لوگ کیا پڑھاتے ہوں گے تو یہ جلسہ منعقد کر کے آپ کو دعوت دے دی اور آپ کے سامنے محنت کے خلاصے جو ہیں اور کیا کام انجام دیا جاتا ہے مدرسے میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کے نمونے پیش کیے جتنے نمونے پیش کیے اس سے بہت اعلی درجے کے طلبہ اور بچے اور بچیاں مدرسے میں ہیں لیکن سب کو جو ہے پیش کرنا مشکل ہے تمنا ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی اسٹیج پر آئے لیکن مخصوص اسٹیج پر بچوں کو لانا نہیں ہے بلکہ اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں وہ اساتذہ کرام کی محنت آپ کو دکھلانا ہے کہ دیکھو مدرسہ کیا کام کرتا ہے اور مدرسے میں کیا چیز تیار ہوتی ہے اور مدرسے میں تربیت کا انداز کیا ہے اب جس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے پروگرام پیش کر رہے تھے نا یونیورسٹی کا لڑکا بھی اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتا میں یونیورسٹی ہو کے آیا ہوں کالج کا اسٹوڈنٹ اتنا اچھا رٹ کر جو ہے نہیں سنا سکتا اس بچے نے تریسٹھ سالہ سرکار کی زندگی کا لبے لباب پیش کیا تو یہ بچے کا کمال نہیں ہے اساتذہ کے علوم کا کمال ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اساتذہ یہ بچوں کو کیا سکھاتا ہے اب یہ بچے کو سرکار کی پوری زندگی حفظ ہو چکی ہے اب یہ بڑے ہونے کے بعد اور پختہ ہوگی اب اس کو شوق پیدا ہوگا اب یہ اور محنت کرے گا اور کتابیں دیکھے گا اس کو انعام دیا آپ نے تو انعام دینے سے اس کا جذبہ اور بڑھ گیا انکریجمنٹ ملا اب یہ کسی زمانے میں آپ کے پانچ روپے اس کو بڑا عالم بنا دیں گے اور آپ کے یہ پانچ روپے کا ثواب جب تک اس کا علم پھیلتا رہے گا آپ کو ملتا رہے گا تو دیکھنے میں تو یہ عمل کچھ نظر آتا نہیں ہے بلکہ اعتراض کرنے والا کر بھی سکتا ہے کہ یہ جلسوں پہ آپ فضول جو ہیں سب محنت کر رہے ہیں لیکن جب اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے مشائق نے جو جلسوں کی بنیادیں رکھی ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ کام کر رہا ہے دو بات میں نے آپ کو بتائی ایک بات تو یہ بتائی کہ خالی طلبہ کا نام مدرسہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات دوسرا صرف استادوں کا نام بھی مدرسہ نہیں ہے یہ اساتذہ جو محنتیں کر رہے ہیں اتنا گھنٹہ اگر اتنے گھنٹے یہ جا کر دنیا میں کوئی کام کرتے تو جو مدرسہ ان کو دے رہا ہے اس سے اچھا یہ کما سکتے تھے اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے لیکن انہوں نے سب صلاحیتیں آپ کی اولاد کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا ایماندار مسلمان اور ایک اچھا اس دیش کا ناگرک بنانے کی محنت کی ہے اسے باخلاق بنانا ہے بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا اور آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اصل چیز تو ہے انسانیت سرکار جو ہیں وہ محسن انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے جو لوگ حیوانیت کے قریب تھے وہ انسانیت کی بہترین معراج پر پہنچے جس کی گارنٹی سرکار نے خود دے دی فرما خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میرا زمانہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے اور میرے زمانے سے ریلیٹڈ دوسرا صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور صحابہ سے ریلیٹڈ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس میں خیر غالب ہے شر مغلوب ہے برائیاں مغلوب ہیں اس میں نماز پڑھنے کی تقریر نہیں کرنی پڑتی قرآن کی تلاوت کی تقریر نہیں کرنی پڑتی برائیوں سے رکنے کی تقریر نہیں کرنی پڑتی وہاں تو خیر اتنی ہے کہ وہاں کے جوانوں کو جو بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں روکنے کی تقریر کرنی پڑتی کہ اتنا مت کرو تحجد پہ اتنا کہ کچھ بھی رات کو نہ سوئیں ایسا مت کرو روزے ہمیشہ نفلی رکھتے ہو ایسا مت کرو اور حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے تو اپنی اس دیواجی زندگی میں زوجہ کا حق ادا کرو بچوں کا حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو یہ اعتدال سکھاتے ہیں انگریزوں نے سرکار کی بیست سے پہلے کے زمانے کو اپنی انگریزی زبان میں لکھا تھا دی ڈارک ایجز یعنی اندھیریوں کا زمانہ ظلمتوں کا زمانہ لیکن ماحول سرکار نے اتنا زبردست اور ماحول بن نہیں جاتا بنانا پڑتا ہے اور بنانے کے لیے بہت کچھ لٹانا پڑتا ہے اور بنانے کے لیے بے حد قربانیاں جانی مالی دینی پڑتی ہیں ان سیکریفائس کے شامیانوں کے نیچے در حقیقت کامیابیوں کی دوشیزہ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاگین ارے بھائی دنیا میں چھوٹی سی ٹیک شاپ چلانے والا سولہ سولہ گھنٹے لگاتا ہے تو سولہ سال کے بعد اس کو کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت جیسی اعلی نعمت ملے ہم کو اور وہ ملنے کا زمانہ بھی یہ ہو کہ ادھر شروع کیا ادھر اس کا بینیفٹ آنا شروع ہو جائے یہ ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے سرکار نے تنہائیوں کے عالم میں بے بسیوں کے عالم میں بے کسیوں کے عالم میں دین کی شمع جلانا شروع کیا تھا اور لوگوں کے سامنے بات فرمانا شروع کیا تھا لیکن عرصے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا تو دو چیزیں میں کہنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہ صرف اساتذہ کا نام مدرسہ نہیں ہے اور صرف جو ہے وہ طلبا کا نام بھی مدرسہ نہیں ہے یہ اساتذہ یکسوئی کے ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کرنے والا دین ان کو سکھائیں تعلیم دیں اس کے لیے انتہائی طور پر یہ ضروری ہے کہ ان کے اقتصادی انتظام کو آپ دیکھ لیں ہم کیا دیتے ہیں اپنے اساتذہ کو کچھ نہیں دیتے دینا تو اتنا چاہیے کہ ان کی ضرورتیں ایسی پوری ہو جائیں کہ یہ کسی اور کام کی طرف نہ متوجہ ہوں نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش آئے دستے سوال یہ دراز کریں تو ان کی ذلت جتنی ہے اس سے زیادہ ہماری ذلت ہے کیونکہ یہ کام ہمارا کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ اہم سمجھ کر ان کو خون جگر دیا اور ایک جملہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں علماء سے معافی کے ساتھ کہ آپ نے تو پتھروں کی طرح بچوں کو لا کر دیا تھا جب لائے تھے تو بچے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کو ہیروں کی طرح سجا سجا کر ان کی زندگیوں میں ادب کی پہلے ڈال ڈال کر آپ کو یہ بچے حوالے کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی آبائی شوکیس کے اندر سجا کر ان کے ذریعے سے اپنا مستقبل اپنی آخرت اپنی قبر کو روشن کیجیے اب پڑھے گا بچہ قرآن کریم اور ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے یہ کام تو اساتذہ نے آپ کے لیے کر کے دیا تھا حالانکہ اس کی ذمہ داری ابتدان گھر میں ماحول بنانے سے ہوتی ہے یاد رکھیے کہ the lap of the mother is the first school and the مدرسہ آف دی چائلڈ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے مینرس جتنے ملنے ہیں نا وہ ماں کی گود میں ملیں گے بزرگ فرماتے ہیں اگر ماں نیک ہے اور پارسا ہے اور متقیہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہے اور رونے دھونے والی ہے ذکر اللہ کرنے والی ہے قرآن پڑھنے والی ہے نماز کی پابندی کرنے والی ہے اور کاپتے ہوئے ہاتھوں سے اللہ سے مانگنے والی ہے تو یہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر جب دودھ پلائے گی تو اس کے دل میں امنڈ رہا تقوا اور اللہ کا ڈر یہ دودھ کے قطروں کے ساتھ ساتھ یہ بچے میں ٹرانسفر ہوگا یہ بچہ آگے جا کر نیک بنے گا ایک جگہ ایک ماں کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا نیوی کے اندر آفیسر بنا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ایئر فورس کے اندر آفیسر بنا تو لوگ ماں سے کہتے تھے کہ تو بڑی خوش نصیب ماں ہے کہ تیرے دونوں بیٹے ہیرو کی طرح اتنی ہائی پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ماں نے تڑپ کر جواب دیا کہ یہ یوں ہی نہیں ہو گیا ہے اس کے پیچھے میرے دودھ کا اثر ہے یہ بچوں نے جب سے دودھ پینا شروع کیا تھا میں نے بغیر وضو کے کبھی کوئی دودھ ان کو نہیں پلایا جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو اس قابل بنایا تو ماں کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے اگر آپ اپنی اولاد کو ایجوکیشن دے رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سوال اکثر اور بیشتر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی آپ علماء کرام جو ہیں وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے صرف چھوٹا سا ایک سینٹینس کہوں گا میں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے the worldly education is the necessity of the child of any Muslim فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو معلوماتی علم آپ دے رہے ہیں یہ وقت کا تقاضا ہے سب پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے کو بھی پڑھنا چاہیے لیکن یہ دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں ہمارے بچے وہ طلب العلم فریضت فریضۃ کل مسلم اور مسلم کے ماتحت مسلمہ آئی جاتی ہے اس لیے کہ وہ مسلمہ پر پھر اعتراض کریں گے علماء کی یہ روایت لائے گاؤں سے لیکن اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ طلب العلم فریضت العلا کل مسلم ہر مسلمان پر اتنا علم کہ جس کے ذریعے سے اس کی عبادات صحیح ہوں اس کا فرض غسل صحیح ہو اس کا وضو صحیح ہو اس کی نمازیں صحیح ہو اس کی زندگی صحیح ہو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور قرآن کریم نے ہمیں مقصد زندگی بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات چونکہ وہ پہلے مخلوق ہے دنیا میں اس لیے ان کا تذکرہ مقدم رکھا ہے اور انسانوں کو دنیا میں جو وجود دیا ہے اس کا مقصد ہے میری عبادت میں ان کو لگاؤں اور یہ لوگ میری معرفت حاصل کریں تو علم کس کو کہتے ہیں علم نام ہے ایسے جوہر کا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت ہو جائے اس کو علم کہتے ہیں اور باقی یہ جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اس کو معلومات کہتے ہیں اس کا نام معلومات ہے مجھے بات یاد آتی ہے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے پیچھے آپ دیکھیں دنیا کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس نے کہا ضرورت پڑے گی تو میں زکات لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو میں قرضہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو مکان بیچ دوں گا لیکن میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں ڈاکٹر بنانا گناہ نہیں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کتنی بسی ہوئی ہے ہمارے دل میں اس کا عشر عشیر بھی اگر دین کے سلسلے میں فکر مند ہم کو کر دے تو انشاءاللہ اللہ یہ جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل دینی اعتبار سے روشن ہوگا اور یہ جو چاروں طرف سے حالات کا چکر ہے نا جو مختلف حالات سے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں یہ حالات خود ہمارے پیدا کردہ ہیں یہ خود بخود چھٹ جائیں گے صرف ضرورت ہے کتاب اللہ پہ نظر رکھنے کی اور ضرورت ہے سرکار کی اتباع اگر یہ دو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرما دی اور ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ سب پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں تو دنیا کا ایجوکیشن دینے سے علماء منع نہیں کرتے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی کو دنیا کا ایجوکیشن بہت ہے لیکن اس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے تو یہی دنیا اس کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی لیکن اگر دنیا کے ایجوکیشن کے ساتھ اس کے پاس اگر دین کا نالج بھی ہوگا اور دین کا علم ہوگا تو دنیا کو برتنے کا طریقہ جو ہے اسے آ جائے گا سانپ جو ہے نا وہ منقش نظر آتا ہے اس کے اوپر کا چمڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس چمڑے سے فائدہ اٹھائے اتنا حسین جانور ہے کہ لوگ اس کے جوتے بناتے ہیں بیگ بناتے ہیں پرس اس سے تیار کیے جاتے ہیں اور کافی ویلیویبل یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر یہ سانپ کو آپ چھیڑنے کے لیے جائیں گے تو کوئی ہمدرد آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ یہ زہریلا ہے ڈس لے گا یہ پتا ہے آپ کو کیا سانپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کے زہر سے آپ کو نقصان نہ پہنچے اس کا آپ کے پاس کوئی فن ہے تو آپ یہ سانپ خوبصورت کو گلے کے اندر جو ہے لگا کے گھوم سکتے ہیں جیسے کہ سپیرا جو ہے وہ ہر وقت سانپ کو لے کے چلتا ہے تو سانپ ہے لیکن کنٹرول میں کرنے کا طریقہ یہ دنیا سانپ ہے لیکن دینی علم سے یہ سانپ کو اگر کنٹرول کیا تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو یہی سانپ آپ کو ڈس کر جو ہے پانی بھی پینے کا موقع نہیں دے گا دو بات آپ کے سامنے آئی انہوں نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ لگایا اور فورن بھیجا اور فورن بھیجا اور جو ہے طرح طرح کی ڈگریاں وہاں سے حاصل کر کے وہ یہاں آیا اب اس کے پاس بیچارے کے پاس دین کا تو کچھ تھا نہیں باپ کا ہو گیا انتقال جب انتقال ہوا تو وہ تو مسلمان تھا باپ سب لوگ ٹوپیاں اوڑ اوڑھ کر آئے اور جنازے کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ بھی شوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر آیا اور اس نے بھی آگے پوچھا کہ اب کیا فنکشن کرنا ہے اپنے کو میرا باپ مر گیا تو اب کیا فنکشن کیا جائے لوگوں نے کہا کہ تیرے کو انگلستان کی ہوا جو ہے لگی ہے کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے اور کیک کھا کے سیویوں کا مزہ بھول گئے حقیقت حال یہ ہے کہ اب جو ہے تیرے باپ کی سلاد جنازہ پڑھنے کا ٹائم ہے اس نے تو سلاد جنازہ کو سنا بھی نہیں تھا کبھی تو یہ کیا ہوتا ہے ارے بھائی مرنے والے کو آخری سلام پیش کرتے ہیں اس کی مغفرت کی اجتماعی طور پر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں تو اس کا نام ہے سلاط جنازہ کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس میں سے باپ کا جنازہ آ گیا اور جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں نے سلط جنازہ پڑھ لی یہ کنارے پر کھڑا ہو کر رو رہا ہے لوگوں نے کہا اتنا روتا کیوں ہے باپ کے انتقال پر کہا میں اس پر نہیں روتا کہ میرا باپ انتقال کر گیا دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے ان کا وقت آیا ہوگا چلے گئے مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ تم سب نے سلاط جنازہ پڑھی تمہارے ماں باپ نے تم کو مدرسوں میں بھیجا تھا مکتبوں میں بھیجا تھا تو تم کو جو ہے نمازیں پڑھنا آئی اور تم کو دعا کرنا آیا اور تم کو سلاط جنازہ کا طریقہ بتایا گیا تھا لیکن آج عالم ہمارا یہ ہے کہ میں دنیا بھر کی ڈگریاں رکھتا ہوں لیکن میرے باپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے کم سے کم چار مرتبہ تکبیر والی سلاط جنازہ پڑھنا مجھے نہیں آتا تو وہ علم کیا کام کا کہ باپ وہاں پریشان ہے قبر میں لیکن دو حرف قرآن کریم کے پڑھنا نہیں آتا کہ اصال ثواب کرے کہ نماز نہیں سکھائی اس کو کہ اس کی نماز کا اجر جو ہے اس کے والدین کو ملے سب سے بڑی فکر جو کرنی ہے نا وہ دین کی فکر کرنی ہے یہ ایمان والے کی امتیازی شان ہے یہ مسلمان کا خصوصی تو رائے امتیاز ہے کہ وہ فکر جب بھی کرتا ہے اپنے ایمان کی کرتا ہے فکر کرتا ہے آخرت کی کرتا ہے فکر کرتا ہے دین کی کرتا ہے دنیا میں رہے گا کب تک دنیا ہے عارضی اور ختم ہونے والی اور آخرت مستقل اور ہمیشہ کی ہے اس لیے کسی شاعر نے کتنا اچھا شعر کہا ہے جس میں حقیقت کو کھولا ہے کہ حسن صورت عارضی اور حسن سیرت مستقل ایک تو یہ ہے کہ آدمی صورتیں سجائے تو صورت کب تک کام آئے گی اچھا فیس بنایا خوبصورتی کب تک چند دن آدمی بیمار ہوتا ہے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے فرمایا حسن صورت عارضی اور حسن سیرت مستقل اور اس سے خشک ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل فرماتے ہیں سیرت اگر ہوگی تو لوگوں کے دل باغ باغ ہو جائیں گے یہ بچوں نے پروگرام پیش کیا ان کی سیرتیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ باغ باغ ہوئے آپ کے دلوں کو خوشیاں حاصل ہوئی تو چہروں کا نکھار شاید آنکھوں کو خوشیاں دیتا ہے لیکن دلوں کا نکھار زندگیوں میں خوشیاں پھیلاتا ہے اور جنت کی خوشیاں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دو سینٹیمنٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ صرف اساتذہ کا نام مدرسہ نہیں ہے کہ صرف طلبہ کا نام مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ مدرسہ کہاں ہوگا ایک چھت ہوگی یہ چھت لا کر کس نے دیا تو کہتے ہیں اس کے لیے ایک انتظامیہ باڈی ہے وہ انتظامیہ باڈی کا کام یہ ہے کہ اساتذہ سے یوں کہے تم پڑھاتے رہو طلبا سے اساتذہ یوں کہے تم ہم سے پڑھتے رہو اور انتظامیہ اساتذہ سے یوں کہے تمہارے اقتصادیات اور تمہاری فائنانس کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے تمہاری خدمت کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا لیکن دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں دنیا سے بے فکر کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو انہوں نے محنت کرنا شروع کیا اب یہ محنتیں کرنے والے نظر نہیں آتے وہ تو جب بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ذمہ دار ہے یہ بھی ذمہ دار تب پتا چلتا ہے ورنہ تو آپ مدرسے میں قدم رکھیں گے تو طلبہ آپ کو نظر آئیں گے اساتذہ نظر آئیں گے لیکن مولانا یوسف صاحب مانگرولی رات اور دن کیسی تگودو کرتے ہیں کیسی محنت کرتے ہیں کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں کتنی قربانیاں دیتے ہیں دوسرے ذمہ دار کتنی خاموشی کے ساتھ یہ مدرسہ رن کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے چلاتے تو اللہ ہیں لیکن اسباب کے اعتبار سے یہ سب پس پردہ کام کر رہے ہیں کہ یہ چھت قائم رہیں یا اساتذہ برقرار رہیں اور تعلیم کا یہ نظام برقرار رہے اس لیے وہ محنت کرتے ہیں لیکن ٹرسٹی بھی کیا کریں گے اور ذمہ دار بھی کیا کریں گے جب تک کہ آپ کا تعاون اندر نہ ملے آپ کا بھی تعاون درکار ہے تو آپ نے ان کو رقمیں دی انہوں نے لے جا کر مدرسے میں اساتذہ کے لیے تنخواہوں کا اور مدرسے کی ضروریات کا انتظام کر لیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی ہم تو سال بھر دیتے رہے مختلف مقامات سے ملا اور مولانا آتے رہے لے کر جاتے رہے لیکن یہ جو ہم نے دیا ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ جو پودے لگائے گئے تھے اس سے کوئی پھل نکلا کوئی فصل آئی کوئی ہماری رقم اگتی ہوئی ہمیں معلوم ہوئی ہم نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے کچھ نتائج آئے تو کوئی نتیجہ آیا اس کا تو جلسہ منعقد کر کے آپ کو مدعو کیا اور بتلایا کہ سال بھر آپ نے جو رقمیں دی جو تعاون جس طرح سے کیا اس کا نتیجہ کیا ہے یہ چودہ پروگرام میں خالی نمونہ پیش کیا بھائی باورچی جب چاول تیار ہو جاتے ہیں تو پوری ڈیپ کو الٹ پلٹ نہیں کرتا بلکہ اندر سے چار چاول نکالتا ہے اور دبا دبا کے پکی ہے یہ ڈیک تیار ہوئی استعمال کے قابل ہوئی یہ دکھا دیتا ہے دیکھ لیتا ہے تو یہ گیارہ سو طلبا تو کام کر رہے ہیں اور جیسے یہ چودہ تھے ایسے وہ گیارہ سو محنت کر رہے ہیں جو ان کو پڑھایا وہ ان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ انہوں نے بھی حاصل کی ہے بس یہ بتانے کے لیے بطور نمونے کے یہ چودہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جس سے اب جلسے کا مقصد آپ کے سامنے آیا اور یہ بات کھل کر آئی کہ مدرسہ ایک کلیکٹو ایفرٹ کا نام ہے ایک اجتماعی محنت کا نام ہے جس کے افراد طلبہ بھی ہیں جن کے افراد اساتذہ بھی ہیں جن کے افراد ٹرسٹی بھی ہیں اور جن کے افراد میں اور اب بھی ہیں اس بنا پر کہ آپ میں سے کتنے وہ ہوں گے جو ادارے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور ہم میں کتنے ہیں جو ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں انگلی پکڑ کر چچا ہوں گے جو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے لائے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے نماز پڑھنے والا بن جائے ایماندار بن جائے دین دار بن جائے اس کی زندگی کے اندر دین آ جائے اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ گھر کے ماحول کو پہلے بنانے کی محنت کیجئے تو پھر مدرسے میں آنے کے بعد انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا دیکھو بہت سی جگہوں میں شہروں کے اندر کیا ہوتا ہے بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر تین چار تین چار پانچ چھ دس بارہ بچوں کو بلا کر ٹیوشن فی لے کر پڑھا دیتے ہیں لیکن جو ماحول بچے کو مدرسے میں ملتا ہے دین کا سب کھڑے ہو کر دعا پڑھ رہے ہیں سب کو نماز سکھائی جا رہی ہے سب کو کل میں یاد کروائے جا رہے ہیں ایک خاص قسم کا ڈریس پہن کر ان کو لایا جا رہا ہے ایک خاص انداز کے ساتھ بٹھا کر ان کو قرآن شریف کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ سب کیا گھر پر مل سکتا ہے کیا ٹیوشن دینے والے کے پاس یہ سب مل جائے گا نہیں مل سکتا اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے بچے کو مدرسے میں بھیجنا پڑے گا وہاں اس کی صلاحیتیں نکھریں گی اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اندر کی کوالٹیز جو ہیں ان کو کریٹ کر سکیں گے آپ ان کو پروگرس دے سکیں گے آپ اور آپ کے سامنے اس کا نتیجہ اور اس کا خلاصہ آئے گا اور یہ بے حد اہم ذمہ داری ہے ایک مسلمان ماں باپ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا منو کو انفسکم و اگلیکم نارا نا ون ناسو الح یہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی ممبرس کو بچاؤ آگ سے اب اکثر لوگ کیا سوال کرتے ہیں یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں لیکن اہم باتوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے تاکہ وہ ذہن نشین اچھی طرح ہو جائے اور مائنڈ کے اندر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس لیے اس کو بار بار کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو دینی بناؤ اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے دین کو اپنے گھر میں پوری طرح سے داخل ہونے کا چانس دو اور گھر میں دین کو داخل ہونے کی شکل کیا ہے کہ نماز کا وقت آئے تو اذان سن رہے ہو تو گھر میں ماں بہنیں نماز شروع کریں اور ماحول دین کا گھر میں داخل کرنا ہے تو گھر کا فرد جو ہے وہ نکل کر نماز کے وقت جو ہے محلے کا نماز والا ماحول بناتا چلا جائے جائے اور لوگوں کو دین کی اور نماز کی دعوت دیتا ہوا جائے بھائی دکان ہوتی رہے گی کاروبار ہوتا رہے گا اللہ کا منادی پکار رہا ہے آئیے ذرا نماز پڑھ کر پھر کاروبار کیجیے محلے کا ماحول بننا چاہیے نماز کے وقت اذان نے ایک ماحول بنایا تھا لیکن اذان کے ماحول کے بعد اب نماز میں چلنے کا ماحول ہم کو بنانا پڑے گا اور جب چلتے جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے نماز کا وقت ہے اور لوگ نکل کر جا رہے ہیں تو ایک فضا ایک محلے کے اندر دینی ماحول بنتا جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر قرآن کی تعلیم آئے تو روزانہ صبح میں گھر میں قرآن کریم کی تعلیم خود شروع کر دیجیے خود تلاوت کرنا شروع کر دیجیے اور اگر پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے بچے کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا گھر میں تھوڑا سا دین کا نظام اور دینی تعلیم کے لیے کوئی کتاب جاری کیجیے فضائل اعمال پانچ منٹ منٹ دس پڑھنے کا مزاج بنائیے آج کل دوسری ہلکی پھلکی کتابیں ہیں اگر رات کو آپ تمام حضرات گھر میں جمع ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانچ منٹ کے لیے اپنے گھر کے اندر دین کی فکروں والا ماحول بنائیے بچوں کو بٹھائیے دعائیں ایک دوسرے کی سننے کا نظام بنائیے اور گھر کے اندر کوئی دینی کتاب پڑھو پانچ منٹ سے زیادہ مت پڑھو انشاءاللہ اگر ایک سال آپ پڑھیں گے کئی کتابیں ختم ہو جائے گی اور کتنا علم آپ کو اور آپ کے بچوں کو حاصل ہو جائے گا تو فرماتے کن کو گھر میں دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے اولاد میں دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خود ہم دیندار بن جائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دیندار بنے اس کا ایزی وے اور بہت آسان راستہ یہ ہے کہ خود ہم جو ہیں وہ دیندار بن جائیں ایک مثال پر آج کی بات ختم کر دیں گے اس لیے کہ یہ حضرات دور سے تشریف لائے ہیں اور ابھی ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا سفر کریں گے تب جا کر کے یہ وہاں پہنچیں گے صبح پھر جو ہے مدرسے کا نظام ہے پڑھانا بھی ہے جب ہم لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں سب سے اوپر پانی کا ٹینک لگاتے ہیں اور وہ پانی کے ٹینک سے پانی ہر جگہ سپلائی ہوتا ہے پائپ ہر جگہ کھینچی جاتی اور پھر نیچے نل لگا دیتے ہیں اچھا یہ بتائیے جہاں جہاں نل لگائے ہیں وہاں پانی آنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے شرط کیا ہے شرط ایک ہی ہے کہ اوپر کی ٹنکی میں پانی فل بھرا ہوا ہو اور اس کے جتنے ٹیپس ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں تو جب آپ اوپر ٹنکی بھریں گے نیچے نل کھولیں گے تو اوپر ٹنکی بھری ہے تو نیچے نل میں پانی آ جائے جیسے اوپر کی ٹنکی بھری ہو تو نلوں میں پانی آنا یقینی ہے اس طرح ماں باپ ٹنکی کی طرح ہیں اولاد نلوں کی طرح ہیں چاہتے ہیں کہ یہ بچوں میں دین آئے تو یہ ٹنکی کو پانی سے یعنی ماں باپ کو دین سے اپنے آپ کو لبریز رکھنا پڑے گا تب جا کر کے یہ بچوں کے اندر جو ہے وہ دین آئے گا پھر آپ مدرسے میں حوالے کریں گے تو مدرسے میں آگے اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے یہ اور کمالات حاصل کریں گے اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور ابھی مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں علم ہے باہر نا پیدا کنار اس کا کوئی سرا اور اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں ہمارے مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ راندے رائے تو انہوں نے جب کہا گیا کہ بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے فرمایا میں تو پہلے بھی طالب علم تھا اور میں اب بھی طالب علم ہوں اور میں مرتے دم تک طالب علم رہوں گا اور ہر عالم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں عالم سے زیادہ طالب علم ہوں جس دن یہ سمجھ لیا اس نے کہ میں علامہ اور مجھے ضرورت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس لیے علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تو فراغت کے دن طلبہ کو کہتے تھے کہ آج تم جاہل ہوئے اب یہ کیا مطلب ہے جاہل ہونے کا مت سمجھنا کہ یہ ایسا کوئی جملہ کہہ دیا ہے نہیں اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چند علوم تمہارے سامنے آئے اور علوم کے بے پناہ سمندر بھی تمہارے سامنے آئے تو اب تمہارے سامنے علم کی حقیقت کھلے گی اور تم سمجھو گے کہ مجھے تھوڑا سا علم ہے اور چاروں طرف جہل پھیلا ہوا ہے تو اب مجھے اپنے جہل کا انداز ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا علم ملا ہے اور حقیقت میں علم ہے بہت بڑا اس کے دو چار قطرے اللہ نے مجھے دیے ابھی تو پورا سمندر پینا ہے اس لیے علم کا پندار پیدا ہو یہ سب سے خطرناک چیز ہے اس لیے حضرت خضر نے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کو وہ جو کشتی میں وہ چڑیا نے ذرا سا پانی جو سمندر سے اٹھایا تھا اپنی چونچ میں جو کسی نے نہیں دیکھا اور دکھلانا حضرت موسا اور خضر ہی کا تھا اس لیے ان دونوں حضرات کے لیے وہ ویژن سامنے آیا تھا کیا کہا حضرت خضر نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں موسا وہ جو چڑیا نے پانی اٹھایا سمندر سے تو چڑیا کی چونچ میں پانی کی مقدار کا کیا تناسب ہے سمندر کے پانی کے ساتھ کیا کمپیٹ ہے دونوں کے درمیان کیا دونوں کے درمیان مناسبت ہے اور کیا کمپیریزن ہے دونوں کے اندر بتلا سکتے ہو فرمایا کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ ایک قطرہ جو سمندر ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں فرمایا دنیا بھر کے جتنے علوم جو انبیاء کو ملے جن کو ملے ملنے والے ہیں وہ سب کی مثال جو ہے وہ چڑیا کے منہ کے پانی کی طرح ہے اور اللہ کے علم کی مثال سمندر کی طرح ہے بس اصل میں علم جو ہے وہ تو ایک بحر نا پیدا کنار ہے اور یہ ہمارے بچے ان میں سے چند قطرے جو ہیں حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ تو سمجھتے ہیں قرآن شریف ختم کر دیا تو استاد محترم نے کہا اس کو آگے پڑھاؤ تو اس نے کہا کیا پڑھنے کا باقی ہے سب تو پڑھ کے ختم کر دیا ونناس تک تو پڑھ دیا اس میں لکھا ہے ختم شد اور کیا پڑھنا ہے اس پر میں نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں اور شاعر کہتا ہے اور مختلف موقعوں پر یہ شعر فٹ ہو سکتا ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ داما بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور سے آج کے اجلاس میں جو سکون نظر آیا اور جو اطمینان نظر آئے اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے اجلاس میں اسی طرح سے سکون و وقار و قرار نظر آئے اور اتنی شانتی کے ساتھ ہمارے اندر سننے کا جذبہ پیدا ہو آدمی سکون کے ساتھ جب بات سنتا ہے تو دماغ میں بیٹھتی بھی ہے اور دماغ میں بیٹھنے کے بعد آدمی کے لیے نقل و حرکت جو ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات نے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے اور ان طلبا کی حوصلہ افزائی کے لیے جس جس طرح سے اپنا تعاون پیش فرمایا ہے دعاؤں سے یا پھر اقتصادی نقطۂ نظر سے فائنینشیلی یا آفیشیلی جس طرح سے بھی ہو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بدلے اور جزائے خیر جو ہے وہ عطا فرمائے یہ در حقیقت سب ہمارے فرائض میں اور ہماری ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں میں آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ اساتذہ جنہوں نے لا کر کے آپ کے چھوٹے نو نہالوں کو اس قابل بنایا کہ ہزاروں کے مجمے میں کھڑے ہو کر اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے ادا کریں ان کی صلاحیتوں کو آپ نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تو کچھ اپنے گاڑے کی کمائی میں سے اور حلال کمائی میں سے بطور حوصلہ افزائی کے اور ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے چند سکے یا ٹکڑے روپیوں کے پیش کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی بہتر بدلا اور یہ احساس نصیب فرمائے کہ اصل تو محنت جو ہے وہ اساتذہ کرام کی ہے اور ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ بھائی مٹکے کی تعریف کرتے ہو کہ بڑا خوبصورت مٹکا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ بنانے والے کا جو اصل کردار ہے اس کو بھول کیوں جاتے ہو تو کمبھار کو بھول مت جاؤ خالی مٹکے کی تعریف مت کرتے رہو اور فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمارے حضرت محمد خنان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کمپیوٹر بنانے والے کا دماغ کیا ہے لیکن بھول جاتے ہیں کہ کمپیوٹر بنانے والے کے دماغ کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس دماغ کے بنانے والے کی بھی تعریف کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بار تمام ہی ذمہ داروں کو تمام ہی رسپانسیبل پیپل جتنے ہیں مدرسے سے ریلیٹڈ ان تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے اور اس اجلاس کی کامیابی پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ ہم بات ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھتے ہوئے دین کے ضروری علم سے بہراور فرمائے اور زیور علم و عمل سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو پر بنائے آراستہ اور مزین فرمائے انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وہ آخر دعوانا الحمد للہ کے تعالیٰ العالمین اب یہاں بہت سے بزرگان دین اور زی علم حضرات ہیں گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا خیر المسولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیسین و یا ارحم الراحمین ارحمنا و عفو عنا فإنکا مجیب الدعائین رب اغفر و ارحم و تجاوز اما تعلم انکا انتا العز الاکرم اللہم اشرح صدورنا و نور قلوبنا و زین اخلاقنا و تمن تخصیرنا اللہم حسل مرادنا یا الہنا اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کو سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے آفیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین اس اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرما اس بنا پر کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر تو نے قبول نہیں فرمایا تو سب محنتیں رائے گان ہو سکتی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولی عطا فرما دے محنت کرنے والوں کی محنتیں اپنے فضل سے جو ہے وہ قبول فرما اور اے اللہ مزید ہمتیں عطا فرما اللہ اخلاص عطا فرما آپس میں جوڑ محبتیں عطا فرما اللہ بستی کو قبول فرما یہاں کے چھوٹے بچے بڑے افراد سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما اللہ جوانوں کی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال فرما لے اللہ یہ صلاحیتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں اس لیے کہ اگر صحیح جگہ پر صلاحیتیں نہیں لگتی تو یہاں ایسے ڈاکو موجود ہیں کہ یہ صلاحیتوں کو ڈائیورٹ کر کے غلط جگہوں پہ لگا دیں گے اے اللہ ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو جائے اس کی سعادت سے انہیں بہراور فرما دے اللہ انہیں راہیاب فرما دے اللہ جوانی کی قیمتی لمحات اور گھڑیوں کی قدر انہیں نصیب فرما دے اور اپنی آخرت سجانے کا انہیں بہترین اور زرین موقع جو ملا ہے اللہ اس سے استفادہ اور اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے اللہ یہ بچوں کے مستقبل کو دینی اعتبار سے روشن فرما دے اللہ دینی تعلیم سے اللہ ان کی زندگیوں کو آراستہ فرما دے اللہ ماں باپ کی پوچھ اور کل گرفت نہ فرما کہ تم نے بچوں کو سب کچھ پڑھایا اور سب کچھ سکھایا لیکن تم نے دین نہیں سکھایا سب کو بتلایا اور رب کی بات کو نہیں بتلایا اللہ اس دین کی پکڑ سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ دین کی بقا نسلوں کی بقا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما اللہ بچوں میں دین کا ذوق دے دے نمازوں کا شوق دے دے قرآن کی تلاوت کا جذبہ دے دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے اللہ یہ علماء کی تشریف آوری اور ان ان کا محلوں میں آنا اور ان کا ہمارے گلیوں سے گزرنا ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے اللہ ان کی نگاہوں کے پڑھنے میں ہمارے دلوں کے اندر انقلاب پیدا فرما دے اللہ ان کا آنا ہماری ہدایتوں کا ذریعہ بنا دے ان کا دیکھنا اللہ ہماری کامیابی کا نتیجہ بنا دے اللہ عالمین اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اللہ ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں بنانے والے بنے اپنی اولاد کو علماء بنانے والے بنے اللہ حفاظ اور قرا اور غوث اور قطب اور ابدال ہماری نسلوں میں پیدا فرما اللہ ادارے کو دن دگنی چار رات چگنی ترقی عطا فرما معاونین کو اللہ چاروں طرف سے نصرت اور مدد کے فیصلے فرما اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما علماء کی محنتوں کو قبول فرما جہاں جہاں علماء جس طرح کے علمی خدمات میں لگے ہیں اللہ ان تمام کی قدردانی ہمیں نصیب فرما ان کی بے احترامیوں سے عبادت فرما اور ان کے فیوز سے اللہ ہم سب کو مستفید فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اللہ ماضی قریب میں جو جلیل القدر علماء اور خدا میں دین دنیا سے تشریف لے گئے ان کا نعم البدل عطا فرما اللہ مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے کروٹ کروٹ سکون عطا فرما اعلی میں بہترین مقام عطا فرما اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اللہ بہت سی ماں بہنیں بھی دین کی نسبت سے اور اپنے نو کا کردار دیکھنے اور سننے کی غرض سے تشریف لائیں اللہ ان کا آنا ان کے دلوں میں دین کے دائیے کے پیدا ہونے اور دین کے جذبے کے اجاگر ہونے کا ذریعہ بنا دے دین کو زندہ فرما دے گھروں میں اور باہر کی زندگیوں میں ماحول کو دینی بنا دے ایمانی عرفانی اور روحانی بنا دے العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور جب وقت آخر ہو کل میں والی عطا فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں قبول اور منظور فرما سبحان ربی کا رب العزت الحمد للہ رب العالمین محترم دوستوں بزرگوں آپ لوگوں نے شرکت کروائی جلسے میں جلسے کا پانے بنایا آپ کا میں بہت بہت شکریہ